امام فرماتے ہیں فی بیتی کتابی حالا کان لما فی نبیون نے جس گھر میں میری کتاب موجود ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اس لیے یہ ادب کے متقادی ہے متوجہ اللہ اور متوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متقادی با خدا دیوانہ با صبا محمد ہوشیار اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ میں نے آپ کے سامنے قبل اس کے کی ہم عوار سنبولیا کا آغاز کریں میں نے آپ کے سامنے حدیث مسلسل اولیحیت پڑھی ہے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی آسانیت بھی مختصر بیان کروں تاکہ ہمارا یہ سلسلہ ہے یہاں سے لے کر محمد الدین سعید سنبل رحمۃ اللہ علیہ علامہ علی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہیں کی مشائق اور ان سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک یہ نسبت بہت اونچی ہے یہ حدیث مسلسل بلا ولی کا تسلسل سفیان میں معائنہ کا ختم ہو جاتا ہے مرک اور خطرہ ہمارے شیخ نے جب ہم نے پڑھایا تھا ہم سب کو تو سب سے پہلے حدیث مسلسل ملا ہی سے آغاز کرایا تھا اس لیے میں ان کے ابتدا میں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی اس حدیث کو مسلسل بلولیہ کو حدیث الرحمہ بھی کہا گیا ہے اس لیے کہ حدیث رحمت پر محبت پر دلالت کرتی ہے یہ حدیث اعتدال اور وسیعت پر دلالت کرتی ہے جسے آج اس زمانے میں مقرر بار بار بھرایا جا رہا پورے عالم عربی و اسلامی اور ہر جگہ ہمارے درس کا آغاز جو ہے وہ محبت پر ہے رحمت پر ہے شفقت پر ہے انسانیت سے ہمدردی پر ہے یہیں سے میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ مراکز اور ہماری یہ مدارس جہاں پر درس حدیث ہو رہا ہے اور جہاں پہ علوم قرآن اور حدیث پڑھائے جا رہے ہیں یہ رحمت کے مراکز ہیں یہ امت کے لیے اس ملک کے باعث خیر و برکت ہے نہ یہ کہ ذرا ایسا ہے دوسری بات یہ ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کہا کہ یہ حدیث مسلسل بلولی ولی ہے یہ میرا خیال ہے بلکہ اور علماء کا خیال ہے کہ یہ معذ ہے اللہ تعالیٰ کے قول صلی اللہ کے رحمت عالمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کی رحمت بنا کر بھیجے گئے علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن قیم شاہ المجد رفسانی شاہ اللہ دہلوی رحم اللہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں جس کا تعلق کسی آیت قرآن سے نہ منتخب ہے آیت قرآن سے اور اس کو شاہ اللہ صاحب نے اپنی کتاب الفاظ العارفین میں خیر کثیر میں بیان فرمایا سفر چھیاسی میں دیکھ لیجیے گا فرما ہے کہ میں اس پر قادر ہوں بہت سے حادیث کو بیان کرنے پہ میں قادر ہوں یہ حدیث رحمت یہ ماخوذ ہے اور صلی اللہ رحمت عالمین آپ کی داد گرامی رحمت تھی ہمارے پیغمبر رحمت اللہ عالمین تھے جہاں جہاں رحمت کا کے چھینٹے نظر آ رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داد گرامی کا اثر ہے باہر اپنی دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب کو انہیں کی لگائی ہوئی ہے تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے انسانیت کا محبت کا اور حمد کا ہمارے پیغمبر سلاط السلام کی غد خود میں دندار مبارک شہید ہو رہے ہیں خود کی دو کنیاں سر مبارک میں چپ جاتی ہیں خون کا فوارہ جاری ہے طائر کے اوباشوں نے پہلے مبارک کو را کر دیا ہے وہاں پہ ملک الجمال کہا تھا کہ آپ فرمائے تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے آپ فرماتے فرما کے یہاں جو خون کا فوارا جاری ہے اس کی دلیل ملا علی قاری نے اشارہ کیا ملکات کی شرح میں کہ اگر خدا کے آخری پیغمبر کا خون زمین پر گرتا تو زمین متحمل نہیں ہو سکتی تھی آپ نے دم مبارک کو اپنے دامن میں تھام لیا یہ رحمت عالمی کا عالمینی کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ ہم کو یہ سبق دے گئے ہم اس کی امت ہم اس ملک کے لیے سیر ہیں برکت ہے ہمارے مدارس سیر و برکت ہے اس کے بعد ہمارے یہاں قرآن شریف ہے مسجد اول ہے حدیث ہے مسجد ثانی مصدر اول کے سمجھنے کے لیے مصدر ثانی کی ضرورت ہے بہت سے مقامات پر اس کے بغیر سمجھ نہیں سکتے اس لیے کہ وہ قرآن کی شرح ہے کل میں نے جلسے میں اشارہ کیا تھا لیکن اب یہاں میں بیان نہیں کر سکتا یا کہہ چکا ہوں علماء کرام ہے کہ اس کے دین کی پوری مسجد اول ثانی ہر چیز کی حفاظت کا پورا اللہ تعالیٰ نے ذکر مجنا لہول حافظ میں واضح فرمایا ہے إنه تكفل بحفظ كتابه كذلك تكفل بحفظ شرعه وبيانه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دونوں کا وكذلك اور کسی طرح سے تکفل العلماء الذين يقومون بخدمة الكتاب والسنة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين الحق لا يضر من خذلهم خذل ہمارے بے یاد مددگار چھوڑ دو گے تب بھی اللہ کی نصرت آئے گی خذل ہمارے بے یارو مددگار چھوڑ دینا اگر چھوڑ دو گے تو بھی جو کتاب و سنت کے حامل ہے وہ دین خدا کے نسلم کے ساتھ ہوگی اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کی استدل وہاں پہنچا دیتے ہیں تو قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا گیا جب خطرہ تھا کہ کوئی مشکل پیش آئے گی قرآن پر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قلب میں ڈالی انہوں نے حضرت اکبر سے اشرار کیا اور قرآن بحر کا فتح آ گیا جمع کر دیا گیا حدیث کے اس سلسلے میں بھی ضرورت تھی تو عبد عبدالزی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز کرائی گئی ہو سکتی گا حدیث شریف کی مسجد ثانی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں ستا کو اور محدثین کو پیدا فرمایا ان علماء کا وجود خدمت حدیث ربا ان علماء کا وجود حفاظت حدیث کا یہ علماء ذریعہ بن گئی جب اسلام کو فقہ اسلامی کی تدوین کی ضرورت تھی تو آئمہ عربہ کو پیدا کیا آج ابو وہ نہیں پیدا ہوں گے امام شاہ نہیں پیدا اسی زمانے میں ضرورت تھی اسی کو ضرورت تھی جب اسلام کو جیسے جس چیز کی ضرورت ہوگی ویسے افراد امت کو اللہ تعالیٰ گا اس لیے ہم میں اب کر رہا ہوں کہ یہ یہ حدیث پاک کی حفاظت کا بھی غیبی انتظام کیا گیا ہے اور وہ ترتیب تدوین حدیث کے بعد جو آئی ہے ترتیب چاہے مسرت امام احمد ہو چاہے شاہ سکتا کی تدوین ہو یہ سب نظام ربانی کتاب ہے غیبی نظام کتاب ہے اس کی ضرورت تھی کہ اصل کتاب ان بات کتاب اللہ کے وجود دنیا میں آئے تو کیا اٹھایا عجیب جی۔ بند عشق شدی ترک نصب کن جامی دلیلا میں سونا چیزیں نے عجب اٹھایا ایک مجوسی خاندان آگے چل کر مغیرہ مجوسی تھے ان کے مغیرہ کے والد مجوسی تھے مغیرہ مسلمان ہوئے اسلام لائے اس خاندان کا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو عربی نہیں ہے ان کو ایک اس خدمت جلیلہ کے لیے اصل کتاب کتاب اللہ کی تصریف کے لیے پیدا فرمایا پڑھا ہوا آپ نے کہ نابینا ہو گئے ہیں دو مہینے کے بعد وہ بینا بن گئے ہیں اور بینا اس درجے کی آئی ہے کہ انہوں نے کلا صاحب اور تابعین کو اور تاریخ کبیر کو تعریف کیے پھر لیا مقبرہ چاندنی علاقوں میں تعریف کی اگر چشمہ لگا کر بھی پڑھ پاؤ گے اسے پڑھنا بھی مشکل ہے جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کے اسباب اس نے کو میرا بنایا تو ایسا بنا دیا پھر کتاب ایسی تعریف کی یہ امت کا اجماع ہے کہ اصل کتاب بار کتاب کتاب یہ شروع ہو صحیح کے کتاب میں کتابیں دس دنوں میں اشارہ ضرور کروں تو یہ بات کی جی، آفتاب مہتاب علما بیٹھے ان کے سامنے کا معلوم نہیں کرتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ بخاری شریف کو اور صحیح کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ متواتران مولف ہے دونوں کتابیں متواتر تواتر کے ساتھ منقوص ہیں حضرت امام بخاری کے شاگردوں کا نبے ہزار ہے جنہوں نے سما کیا آگے چل کر کچھ چار پانچ ملتے ہیں حماد بن شاکر ابراہیم نصری اور محمد بن فبرری اور ان کے دو ہم محاملی وغیرہ سب کے نسخے ناقص ایک ہی نسخہ کامل ہے محمد بن یوسف فبرری کا متوفع متوفع تین سو تیس ہی جن کو بخاری آسانی کہا جا رہا ہے ان کا نسخہ کامل ہے تو اور امام مسلم کے صرف ایک شاگرد ہے وہ کون ہے سفیان بن ابراہیم ابراہیم سفیان ایک ہی شاگرد بچتے ہیں تو تواتر کہا رہا ارشکار ارشکار ہے کہ نہیں ہے اور ساتھی کی نظر نہیں آ رہے ہیں سوال یہ کہ امام مسلم کو کوئی بچتا نہیں ہے سب ہم ساتھ چھوڑ ہیں کئی تاریخ میں ملتا نہیں ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل محمد یوسف کو سوال آیا بدل آتا ہے مجھ سے سوال کرتے ہیں اس کا جواب میں یہاں دینا چاہ رہا ہوں کہاں کہا گیا تبادل بھی سنا دو تبادل کی چار قسم ہیں مانا ہے طبقہ طبقہ ہے بخاری کے سیکڑوں حافظ الفاظ تھے بخاری بخاری سے مسلم بخوا دے تھے اللہ کی شان تھی کہ ایک ہی شاگرد چمکے محمد بن یوسف فخر چمکے اور مسلم ایک ہی شاگرد چمکے اور رہے غائب ہو گئے لیکن چمکے کسی مشاعر کے تصور میں دیکھو گے کبھی ایک ہی آگ ہے کئی ایک پتہ نہیں کہاں گئے ہوں گے مودی جی ایک ہی آدمی چمکا اس سے نظر یہ نہیں لالی مایا کو متواتر تواتر اپنی جگہ باقی ہے بات دوسری بات میں کل اشارہ کیا یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کتابوں میں سہیل کے علاوہ جو ہیں کتابیں چاروں اور اور اس میں بعض روایات زیادتی آ رہی یہ کیوں جب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تربیت ربانی ہے تو تربیت ربانی کہ میں اس کا اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی مرضی الہی تھی کہ حدیث ضیات اسے بولی اگر حدیث زیاد نہیں ہو تو ہمارے مفتی صاحب مستحب اولا وغیرہ اولا یہ مسائل کہاں سے مستمت کرتے شارہ علیہ السلام کا منصا تھا کہ وہ آواز سنت موقع غیر موقع مستحب اولا غیر اولا یہ سارے حکام سارے امت کے سامنے رکھ دیں تو یہ درجات کو منجان بلّہ باقی رکھے گئے اس کی تفصیل کرنا نہیں چاہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر حجاب کے بڑے عالم نے ارادہ کیا استحا سکتا کے یہ جو آثار ہیں بخاری سے آثار ہے اس کو حج کر لیا جائے حج کر کے اس کا احاد صحیح کا مجموعہ تیار کیا جائے میری ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی انہوں نے میرے سامنے مسئلہ اجازت دی میں نے کہا صرف بخاری نہیں ہوگی میں تو آپ کا مجموعہ ہوگا مجموعہ حاضر صحیح ہوگا وہ اب اداؤ نہیں ہوگی تو گتولی نہیں ہوگی تو ان کو سمجھا پائے الحمد للہ وہ مشروب تو بھائی یہ بات ہے بات یہ کہنا چاہ ہوں یہ پھر آپ درد میں بیان کرتے ہوں گے حضرت اور کرام کہ دیکھو ہر مولف کا خاص مقصد تھا امام بخاری کا مقصد حادیث صحیح کو جمع کرنا بیان رسول کو استباط اور ترمیری ابو ان ان کتابوں کے مقاصد کیا تھے ان کے ہر ایک کے الگ الگ مقاصد تھے مسلم مقصد کا سر الحادیث صحیح ہے ان کے مقاصد میں حادیث احکام کا بیان ہے لیکن اس پر تمبی بھی کرتے چلتے ہیں حادیث کے درجات پر تمبی کرتے چلتے ہیں امام نسی جہاں کا منکر اور ثواب کی حدیث کو وہ تمبی کرتے چلتے ہیں یہ ہر ایک ایک خاص انداز ہے نرالا انداز ہے ایک محبت کے خاص انداز امام ماجا نے یہ کیا کہ احتساب بن سننا اور منا کے لائے مانوا کہ احتساب سننا وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بھی ترتیب ربانی ہے ان کو بتانا تھا یہ اقسام بھی سننا ممکن ہے جب تک کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو اپنے سامنے نہ رکھو گے یہ بات یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے بھائی یہ خود ہمارا یہ ملک ہندوستان جو علم حدیث کے لحاظ سے صدیوں میں امتیازی شان رکھتا ہے سارا میں نے دیا یہ گجرات کا صوبہ حدسرہ اخبر کے غلغلے سے بلند تھا شمالی ہند کا دامن خالد حسین عبد الحق کے بعد حضرت شاہ علی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دورہ کا نام لے کر آئے تھے ہندوستان وہی ہمارے مدارت میں وہی جاری ہے وہ ساری چلا آ رہا سمجھے اور یہاں کے علماء کی تحقیقات میں اس کی عربت بیان کر رہا بڑے علماء سمجھو ان کی تحقیقات ان ان ان کے کے کی حدیث پر نظر اس کا سارے علماء عرب اظہر میں بڑے بڑے تقاترا نے بڑے بڑے علماء نے اطلاع کیا اور کرتے چلے آ رہے ہیں اب بھی اس دور میں بھی کرتے چلے آ رہے ہیں جامعہ اظہر میں پی ایچ ڈی کے رسالے کا منقشہ ہو رہا تھا ہم لوگ بدل مدھو چھپوانے گئے تھے آپ کے طرف گیل تھے سہارنپور سے وہاں پہنچے مولانا عبد الربی صاحب مولانا عبد الرحیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کے بڑے عالم تھے دکتور محمد محمد الشاہ تو طالب علم نے اعتراض کیا لکھا رسالے میں اس میں شک ظاہر کیا کہ موسا علیہ السلام کے قریب جب مرغول موت علیہ السلام آئے تو مارا تھپڑ آنکھ نکل آئی تو کہہ رہے عقل کے خلاف انہوں نے متردد ظاہر کیا اس کو مجھ سے پوچھا ہندی لباس پہنے ہوئے تھے جوانی تھی پوچھا کہ کیا رہا ہے ہندوستان والوں میں ہندوستان میں بخاری حدیث میں کوئی کلام ہو سکتا شبہ ہو سکتا ہے ان ملک الموت علیہ السلام جا کما سورت به البشر کما یقول شیخ فی ذری انسانی صورت میں فرشتہ گیا کھپا مارا آنکھ نکل آئی علیہ السلام میں پہنچانا نہیں تھے جو عقل کے مطابق ہے عقل کے خلاف ہے بہت خوش ہوئی جی۔ ترمیدی کے پر ایک بڑے عالم مصر کے ترمیدی کے رجال کی تحقیق کر رہے تھے شیخ الرض عبد الحریم محمود کی بھی شیخ تھے ہو رہا تھا وہاں ان کے رجال کا کام کر رہے تھے نکالا انہوں نے عبد الکریم میں مخالف انہیں ضعیف ہوں سبھی نے کہا کہ ضعیف ہے نا ضعیف ہوں نوی نے کہا اتنا فکل علما تبعی ہی میں نے کہا نظر کے لیے کیا نظر ہے تو ہمارے ساتھی مسکرا رہے تھے نظر میں بتاؤں بتاؤ نا کیا نظر ہے میں نے ان سے کہا کہ جرم مبام ہے ستائیس وجوہ سے تنسیق النظام میں ان کا دفاع کیا گیا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ان کی حدیث کو امام مالک نے موتا میں تخریج کی ہے کل من اخرت و روایت ہو موتا بہت دی امام مالک کی کہہ رہے مقدمہ صحیح مسلم ہے بھارت تو اگر آپ وہ صحیح نہیں مانتے تو حسن تو ماننا ہی پڑے گا نا کیا بھائی اور ذرا مبام ہے اس لیے کہ ہنفی تھے عبد الکریم مخالف حنفی تھے یہ معاصر کی جگہ معاصر پہ ہے اور حنفی جگہ مبہم مانی نہیں جائے گا ڈھونڈا لگ نہیں پائے تو میں وہاں کا قصہ دیکھ کر مجھے نشاط ہوا یہ کہنے لگا ہوں کہ بھائی میں یہ کہنا جا رہا ہوں کل سے یہ کہہ رہا ہوں ہمارے مدارس علماء کی بہت اہمیت ہے اور ان حدیث میں خاص طور سے اس کمال کو اور اس جمال کو باقی رکھنا ہے کمال مانا علمی اور جمال مانا روحانی دونوں ہے کے بعد پھر آپ اپنی آسانی پر مختصر کر رہا ہماری کئی آسانی چار اہم میں نے جامع صحیح امام بخاری میں نب آخری حضرت امام محدث شیخ المحدثین حضرت مولانا محمد زکری صاحب اللہ پر خود پڑی حضرت کا درس حدیث کیا تھا باغ سبا آج بہت مشکبار ہے سبا آج بہت مشکبار ہے شاید ہوا کے رخ کو کھلی زلف درخوایا ہے اسے ماں دھوکا رہا مجھے بیان نہیں کر سکتے دار الحدیث میں قدم رکھتے ہوئے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جب آپ حضرت نے مرد الرفاق کی حدیث پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی مجمع میں ہو بکا کال معلوم ہوتا تھا ہم باغ پہنچ گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مبارک میں اور پھر ایک بات کہہ دی کہ سب پورے بات میں پھر بدل گئی جب آپ نے پڑھا انی بحب کا یا موت ماں بقیہ یا حضرت بک کیسی محبت تھی حضرت موت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے ہے انی یا موت یہ آپ فرمائے ہیں کیا کیسی تعلیم تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے پڑھا شیخ کی کیا خبر نے بتائی داری ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہی حدیث حدیث شریف یہ ہے حب رسول کا نام ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت شیخ رحمد اللہ درس میں نے درس کی پندرہ خصوصیات کو حضرت شیخ کی درس بخاری کے مقدمے میں لکھا ہے پندرہویں کا تو مانا ان سال نے اضافہ کیا چودہ کرتے تھے کیسے لیا دیکھ لیجیے کہ نصیب نے تو پورا کیا حضرت شیخ نے لکھوایا دیکھ لیجیے کہیں چھپی ہوئی دوسری صاحب اختصار میں نے اور ساری کتابوں میں مجھے اجازت دی ہے دوسری کتاب جو میں نے پڑھا ہے تو خالی شریف اور عربہ حضرت شاہ حلی متا صاحب سیدون یہ زبردست عالم حدیث تھے اور حادثہ بڑا قوی ہے ان کے خاندان میں علامہ سعد اللہ لاہوری ہے اور علامہ سعد اللہ لاہوری سے حضرت شاہ اللہ صاحب کے شیخ کے والد شیخ ابراہیم اردی نے اجازت دی ہے ان کو خلافت نہیں اصل میں سیرونی ہے سیرون کے رہنے والے لائبریری کے یہ شیخ الاسلام نے تیمیہ ابن قیم شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ امبلی ساری کتابوں کا حافظ ہم کو پڑھاتے تھے ہم ان سے متعارف ہے جامع میں قرآن میں ہماری گفتگو ہوئی اخباروں نے اجازت لی میں نے بتایا ڈھائی سو علما سعودیہ کے مجھ سے بھی احمد آسو وغیرہ سب پڑھ چکے ہیں اور ہر خبر میں بھی تو پچاس سوال لوگ آتے رہتے لیکن میں بھی سوال جواب بھی کرتے ہیں میں نے ان سے بتایا کہ شیخ الاسلام پوچھو نا مجھ سے امتحان دھیان لے لو نا شیخ الاسلام کتابوں کا میں جواب دیتا ہوں شیخ تیمیہ نے کہی مدد کر وہ بڑی زبرداری وہ پڑھا دے وہ قرض حاشیے کے بعد مجھ سے پوچھنا نہیں پڑھ کر آؤ پورا حسیہ آگے میں بات کروں گا مختصر تیسری میری سند حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمتہ اللہ علیہ نے حرم مسجد نبوی شریف میں مجھے آواز پڑھا کر خصوصی اجازت دی ہے اور مولانا محمد یوسف بنوری کی ایک صنعت حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ بہت قریب ہے اس لیے کہ ان کی صاحب دادی کی بھی اجازت ہے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ شاہ محمد صاحب صاحب کے شاگرد ہے جو حضرت گنگوئی اور مولانا محمد قاسم صاحب کے بھی شیخ ہیں شاہ محمد اساق صاحب محمد سعید سنبل سے بھی صنعت پہنچی ہے حضرت صاحب عبدالجی صاحب واضح شاہ اللہ صاحب صاحب سنبل ہو گیا تھا زیر محمد سعید یہ سنبل یہ حضرت شاہ اللہ صاحب کے زمین ہے انہوں نے شیخ طاہر سے اجازت دی شاہ صاحب نے پڑھا لیکن دوسرا دوسرا دوسری سند ان کی جاری ہے عبداللہ مثال اور بصری سے ان کے ان سے بھی واسطہ شاہ صاحب بھی شاگرد ہیں وہ بھی شاگرد ہیں اس لیے ہندوستانی علماء نے یعنی اس حوالے سے ملیا کی اہمیت دے رکھی ہے عبداللہ بن سالم بصری بھی مجھے کچھ کہنے دیجیے عبداللہ بن سالم بصری امیر المومن الحجاز تھے اور بخاری شریف کو دو مرتبہ بیت اللہ شریف کے اندر ختم ہو پایا سمجھے مسلم امام احمد کا کا نسخہ جو دنیا میں پھیلا ہوا وہ سب انہیں کی انہوں نے جمع کر رکھا ہے بڑی زبردست تھا بیس سال تک بخاری شریف پر نہیں ایک بات یہ اور بتا دوں غور سے علماء کرام سن لیں میں کہہ رہا ہوں جگہ یہاں پر بخاری کے بہت سے نسخے ہیں لیکن تین نسخہ ہم ہیں ایک علامہ سغانی کا علامہ سغانی کی وفات ہوئی چھ سو پچاس میں علامہ کشمیری نے فیض الباری کے مقدمے میں لکھا انہوں نے کہ بخاری شریف کے انیس نسخے یا سترہ نسخے ہیں ان میں اس میں سب سے اہم نسخہ کس کا سگانی کا نسخہ ہے سگانی کے نسخے کی اہمیت کیسے اندازہ کیجیے کہ باب فی بالعلم ہے کتاب العلم میں اس میں حافظ نے ذکر کیا کہ یہ حدیث صرف سگانی کے نسخے میں پائی جاتی ہے کاملن لأنه مقروة على محمد بن محمد خبر علی متوقع سلاسمے اور سالسی ہجری امام بخاری کے شاگرد کے سامنے وہ نسخہ پڑھا ہوا ہے وہ نسخہ بھی اہم ہے دوسرا نسخہ یونینی کے شرف الدین یونینی کا نسخہ بہت ہی اہم ہے انہوں نے چودہ نسخے کو سامنے رکھ کر شام کے بادشاہ نے بخاری کا نسخہ تیار کرایا تھا اس کو نسخے یونینیا کہتے ہیں اور تیسرا نسخہ ہے عبداللہ بن سالم البصری امیر المومن اعجاز کا شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یونینی و زیادت علیہ وہ نسخہ غائب ہو کر ہندوستان چلایا اس نسخے بصری سے نسخے سلطانیہ کا نام سنا میں نے سن لیجیے سلطانیہ کا عبد الحمید خان نے شاہ ادر سے بخاری کا نسخہ تیار کرایا تھا تو اس میں سب سے اہم جو جس نسخے کا ذکر کیا نسخے مکی ہے وہ محمد عبداللہ بن اور بصری کا نسخہ تھا اور یہ کہہ رہا ہوں یہ ہمارے بزرگوں کی دعا تینوں نسخے میرے پاس آ گئے سگانی کا نسخہ دنیا میں ناپید ہے مولانا احمد علی صاحب نے نقل کیا کتابوں لیکن اصل نسخہ جو منقول ہوتا چلا رہا وہ سندھ کے معمولی کتب خانے میں تھا میں نے بہت چاہ جو درمایا ہے مجھ سے لے لو تیار نہیں ہوا اس کی سیٹی مجھ سے فائدہ اٹھا اس میں میں نے اپنے نسخے بخاری میں سے اضافہ بھی کیا ملایا خبر نہ پڑی اور نسخہ یونینی کو میرے پوتے نے ایک عجیب ترکی کے علاقے میں رکھا ان کے عبداللہ بن سالم کے ہاتھ ان کے یونینی کے شاگرد کے ہاتھ کے ہوا ملے اور عبداللہ بن سالم بصری کا نسخہ یہاں سے منتقل ہو کر پاکستان سے ہو کر ابو ظبی گیا میں پڑھا رہا تھا لیکچر سے میرا فوجی اوقاف گیا ایک بدو لایا کہ سولہ ہزار میں خریدا اس کو پتا نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے ارے میں نے دیکھا کہ ہے یا مظفر کو رکھا میرے پاس ان تینوں نسخوں کو میں بخاری کے نسخے میں کہاں ملایا بخاری نسخہ ابھی دمش کے بھی چھپا ہے تو یہ بخاری کی بات میں کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ دوسری سمجھ یہ عبداللہ بھی بتایا تم کتو تعلق ہوگا نا قائم ہوگا نا سر ہمارے سنبھے سے تعلق ہوگا نا ہمارا کام یہ مجھے بتانا تھا کسی ہمیں بھی بتا دینی تھی سمجھے اس کے بعد یہ بقوالی مسلم بات ترمیری کی سن لیجیے امام ترمیری کی جو تحقیق ہو کر سامنے آئی ہے اس میں پانچ نسخے قلمی اور اکسٹھ حدیثیں ایسی ہیں جو ہندوستانی نسخوں میں نہیں جو میرے تحقیق سے جو کتاب آئی ہے اور مفتی صاحب نے دیوبند میں بیان کیا تو لڑکوں نے پھر بڑی طلبائی سے اکثر اکثر ہے یہ نہیں وہ نسخہ مدینہ منور ملا تو میں نے اور میں نے چاہا کہ حضرت گنگوئی اور ہمارے ان کے علوم حدیث کے عالمی اسلامی میں آئے الحمد للہ والے تو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ اسی کی ہم نے نہیں ہزار پڑھا چودہ چوتھی اصلاح جو مجھے بیان کرنی ہے وہ حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑی رحمتہ اللہ کا تصور میں مجھے میرے ساتھ بھی بہت خاص معاملہ ان کا رہا ہے اور میں نے حدیث شریف کی اجازت دی اسے وہ لوگ جانتے نہیں تو بڑے عالم تھے زبردست عالم بھی تھے حضرت شاگرد نے شیخ بدر علی شاہ شیخ بدر علی شاہ کو حضرت مولانا فضل الرحمان نے دو مرتبہ خلافت دی اور سترہ سر مصر میں رہے میں کہتے ہیں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ بدو دیہاتی آدمی کر رہے تھے بڑے زبردست صاحب نسبت تھے بخاری شریف کے حافظ تھے وہ شاگرد ہیں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا پورو سنت بارہ ان کی صنعت سب سے عالی اس لیے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے یہ بخاری شریف پڑھی ہے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پارا الاولیہ حدیث محبہ پڑھ کر وہاں تو والد بیمار سے واپس آیا شاہ محمد صاحب کو کیا تانی نے لکھا ہے کہ ہر عالم بھیج لی بول پھر کہیں اسے نزول کر کے میں کہتا ہوں کہ مالک الناف نمر جیسے ہے ایسے ہی صاحب ہے شیخ عبد الغنی مجدی اور شیخ محمد شاہ شیخ عبد العزیز امام اللہ دہلوی وہ ماں محمد سعید تو کلامی صاحب سمجھ رہے ہیں سمجھے تو اس کو یہ کہا یہ ہماری صاحب کا ام بگے افتخر بھی میں نے دیوبند میں دارالحدیث میں کہا داڑھی کٹا ہوا آتا تم مجھ سے اجازت جان لینے جا رہا ہوں میں بہت سنا میں نے بہت بہت لوگوں مجھے ناراض کر سنا کے تمہاری سرحد بہت اونچی ہے تمہاری سرحد دیوبند کی افتخار ہو گئی سب بیٹھے تھے آپ کے حدیث وہاں بیٹھے ہوئے سمجھا ہماری سرحد یہ ہے پھر میں مانا محمد یوسف بنوری کے بھی بتایا میں نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کی صاحب دادی تم کو اجازت پھر ہمارے اکابل شیخ الدین اور حضرت مانا خلیل احمد صاحب کو اجازت حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ شاہ محمد صاحب الحاق دادی علو صنعت بھی ہے اور علو اس کے معنی و حکام بھی ان کے سامنے تھے تو یہ حکام و معنی نے ان کے قلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت پیدا فرما دی اور میں نے دار دارالسرفی میں جلسہ تھا ماں رابع صاحب اور محتی محاور دونوں آدمی بیٹھے بیٹھا دیا میں ایک شخص نے تقریر کی اور کہا کہ ان کا موضوع اس میں کلام تھا فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا میں نے سیکھ لیا میں نے کہ ان کو جو ان کی حیثیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے یہ سیرت لکھتے نہیں اگر مولانا احمد علی صاحب بخاری شریف نہ پڑھتے انہیں ہمارے اقابل جو چلے آ رہے ہیں ان کے قلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت تھی یہ محبت کا کچھ چشکہ لگا دیا تھا شملی کو اس کی اخیر زندگی میں مجھے چند مغی میں آستان غیر ہونا تھا مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم خدا کا شکر ہے جو خاتمہ بن خیر ہونا تھا یہ ان کی برقاطی چار مسندے میں نے بنائے گئے اب بھائی اب لمبی بات نہیں کرنا چاہ اب میں آپ سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیے جی بخاری سر بڑھا دیے نا کوئی بڑھا دیے بتا دیے نا میں نے پڑھیے جو پڑھنا پڑھی سر المتصل منی الا شیخ محمد بن سعید السمبل بسند بصدر زكريا شيخ الإسلام حافظ الأسد أبي فضل أحمد بن علي بن حضر جنانی رسقلاني ادھر ادھر مفتی کو احساس آس اوپر لے گئے چلی کوئی بات نہیں بتا دیا میں پڑھیے آگے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الصالحين بسند المتصل منكم من ماذا؟ بسند المتصل منكم إلى مشايخكم آه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الصالحين وكم قد يجب الوجود والإنسان وجعل علماء هذا الجهل کہاں پڑھ رہے ہیں کیجیے کون سی کتاب یہ پڑھیے نا سوال ایک سو اکیس سفید ایک سو اکیس ایک سو اکیس سے بولیے ایک سو اکیس ایک سو اکیس تم بولیے ہے نا نکالیے آپ نسخہ دوسرا ہے کیا مجھے دیجیے وہ ایک سو اکیس ہاں؟ مقدمہ نہ پڑھے تو رہے صبح تک نہیں ہوئے میں حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہوا بہت پڑی وہ کہاں پہنچ گئے کدھر پہنچ رہے ہیں ہاں؟ میں چاہ رہا ہوں یہاں سے پڑھے یہاں سے ایک سو اکیس کرنا وہاں سے پڑھیں گے جہاں میں نے کھولا تھا تو بھی ختم ہو جائے گا نہیں تو سات بھر میں کتاب نہیں پوری پائی ہاں؟ آپ یہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں اچھا, اچھا، یہ تو پڑھ لیجیے لیکن یہ یہ تو بہت دیر لگے گی آپ کو چلیے پڑھیے بس حادیث تک ختم کر دیجیے صرف حدیث شریف صرف حدیث شریف پڑھی ہاں صرف حدیث شریف پڑھ لو پہلے بخاری کی ہے پھر مسلم شریف کی ہے پھر وہ آگے سب آ رہی ہے نا وہ سب آ جاتی ہے مختصر ہاں؟ سر میں نے بیان کر دی نا سرد تو میں نے بیان نہیں کر دی ہے آپ کو اپنی سرد بیان کر دی ہماری سرد وہاں پہنچ جائے گی آپ سمجھ رہے ہیں ہاں يروي الشيخ محمد سعيد سيادة النبي عبد الله بن دیکھیے یہ یہ جو ہے محمد بن یوسف فوری نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھا اور ان کا نسخہ آخری نسخہ ہے لیکن اس کے بعد بھی امام بخاری کے کاتب تھے ابو حاتم کاتب البخاری ان کے میں کہیں کہیں زیادتی ہے اس زیادتی کو بھی مولانا سرہ بخاری نے ذکر کیا حافظ وغیرہ مولانا احمدی صاحب نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اب بتا رہا ہوں اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے میں نے لندن میں پڑھاتے ہوئے ایک سوال کیا کیا ہے آخری باب کیا ہے آمار ہوں قول ہوں یوزن پھر آگے ہے نون اقوال جی۔ میں نے پوچھا کا سے مراد کیا ہے کا سے مراد بتائیے نا کیا ہے سن لیجیے مجھ سے آپ جواب مت دیجیے گا آپ کو معلوم ہوگا میں جواب مت دیجیے میں جواب دے رہا ہوں میں صرف دھیان نہیں لے رہا ہوں کا سے مراد الحسن قابسی کا نسخہ شیخ ابو الحسن قابسی متوفا چار سو تینتالیس ہندی نابینا تھے وہ ملک کے رہنے والے تھے ان کا نسخہ ہے ان کے نسخے میں جو امام بخاری کے شاگرد سے منتقل ہو کر پہنچا تھا اس میں اقوال ہوں تب یہ اقوال معلوم جھگڑے ختم ہو جاتا ہے یہ مولانا نہ ہماری نے نسخوں کی طرف حاشی میں اشارہ کیا ہے میں نے سب کی تفصیل کر دی آپ اسے ضرور دیکھ لیجیے پڑھاتے اس لیے کہ اختلاف اور بھی بہت اہمیت رکھے کا حامل ہے ہر جگہ میں بیان کیا اپنے بخاری شریف میں اس کو تفصیل کر دی ہاں، تاکہ سب ذمہ دار سب فیل ہو گئے پاس ہوتے ہوئے کوئی نہیں ہوا معمولی سی بات ہے لیکن وہ وہاں کو نہیں ہوا ابراہیم بن محمد بن سفیان ایک ہی رنگ ہے اوروں کا پتا نہیں چل رہا ہے تو میں نے کہا بل اسناد پہ کلام کریں گے بل مان آئے یا تباتربی تب طبقات کا کلام نہیں ہے اس کیا سینکڑوں حفاظ تھے انہیں کی شخصیت ایسی قوی تھی کہ اور شاگردوں کوئی گئے ہی نہیں انہیں کے پاس سب آتے تھے جیسے مارا محمد یوسف صاحب کے زمانے میں یا صاحب کے بہت سے فلفا ہے نام بھی معلوم لوگوں میں سب حضرت جی کے پاس جاتے میں نے کہا کہ علی علی میں پچاس لوگ اجازت جی کوئی جانتا نہیں کتنے فلفا ہوتے ہیں جیسے مارا ابھی صاحب سے کچھ جانتے ہیں جی مثال دیجیے یہ اس میں مسلم میں بھی حضرت گنگوہی کی مشکلات میں ایسا حل فرمایا ہے کہ عجیب ہو جائے بین اندر خود علوم انبیاء بے کتابت بے معید و استاد علامہ کشمیر مانا بنوری نے بد المجہود کے مقدمے میں اشارہ کیا کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی گروپ میں فہم حدیث میں فق حدیث میں جو مقام حضرت گنگوئی کا تھا وہ کسی نے سب رہیے خدا کرے سب کا آ جائے چلا بھیجا بھائی لا الشيخ محمد الشيخ محمد رحمه الله تعالى قال يرويها الشيخ محمد سعيد كل اسناد متقدم عسكريا عن عن ابي حفص عمر بن الحسن بن مزيد بن مميز المراغي عن الفقر حسن علي بن بن الواحد بن البخاري بن محمد بن شمال بن ابراهيم بن محمد بن مسرقه وابو الفتح بن محمد بن محمد بن سماري بن رفض قال اخبرنا بها الحافظ بن كبير وابو بن علي بن عبد القادر اخبرنا پہلا سب سے پہلے جس نے سنت کو تسلیم کی ہے وہ ابو داؤد ہے اس میں کلام اس سے پہلے اور بھی کتابیں لوگوں نے منصور ہے اور اس لیے یہ اوجیت کے سہارا داؤد اس سے پہلے اور مسلم یہ کام کیا ہے چلیے سنر تجویز دونوں اس کا نام يبيس بن سعيد بلسان الدارود الى زكريا بن يزيد بفرعون وابي حصن ربه الى المراضي في البخاري عن ابن دورة قال رحمه الله الملك وابي القاسم بن ابي اسحاق عن ابي عامر محمود بن الازدي وابي عبد الله بن سعد التاجر بن عبد الله بن الرياضي الا الجزء الاخير وهو في قصر مناقب بن عباس الى اخره من تفسير الطرق من ابي الله ابن علي بن ياسين الدهان الفاروي قالوا جميعا اخبرنا محمد بن کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پوری کتاب پڑھنے کا رغبت پیدا ہو مولد کے حالات معلوم کرنے کی ضرورت ہے اس کو میں نے محدثی نظام میں سب بیان کر دیا ہے اپنی طور پر کہہ رہا ہوں اور اس کو عربی میں شفیع عالام المحدثین کے نام سے کتاب عرب ممالک میں پھیل گئی اس میں کچھ اضافہ کیا اور یہ خوشخبری سنا رہا ہوں فارسی میں چھپ گئی اسے ترجمہ کیا اور یہ میں نہیں سمجھ رہا تھا پچاس سال پہلے لکھا تھا حضرت مولانا علی میاں لکھا مقدمے کے نوجوان یہ نوجوان مولف فہمی اس میدان کے اللہ کرے کہ مستقبل میں اس دیکھو وہ اس دعاؤں کا سر حضرت شیخ کے حضرت شیخ کلمات لکھے ہیں وہ اسی طرح کا الفاظ اور میں نے ان سے کہا کہ میں انشاءاللہ اس کی تحقیق کرا کر بیروت میں اس کو چھپاؤں اسی لیے حضرت شیخ کی تقریر بات چیتیں ایسی کسی شروع میں نہیں وہ حضرت گنگوئی حضرت اپنے کی چیزوں کو جمع کر دیا میں کہا کہ آپ کے ایسے علوم ہیں چاہے چاہے انگلش نہ جانتا ہو لیکن اگر اس کے اندر کچھ خوبی ہے تو تو زبردستی پکڑ کے لے جائیں گے خوشحال کر کے لے جائیں پڑھ کر دیکھے تو کئی کوئی کسی نے میری سفارش نہیں کی کیا تھا کہ آپ چلے جائیے ہاں مذہبی ہو تو چھوڑو کچھ کوئی سفارش جب کچھ ہو گئے تو سب پوچھنے لگے جب پوچھ نہیں لیں تو کوئی بھی نہیں گئے مولانا الدین سب کہاں چلے گی سمجھے کہ نہیں ہاں تعلق سے ہو گیا مال کے لحاظ سے بھی میں مجھ سے بڑا مذہبی گھکن پھیلا تھا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے شیخ کی دعاؤں کا اثر ہے ہم جیسے گاؤں کے دیہات کے رہنے والے آپ کی نہیں इसलिए हदीस से इस्तेमाल ये अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिर दोनों में सपोर्ट करेगा थोड़ा थोड़ा सा भी हो जाए चलिए आगे سنن ابن الشيخ محمد سعيد متقدم عن بن على الحسن علي بن ابي بن قال اخبرنا منصور عن طاهر بن حافظ بن محمد بن طاهر المقدسي قال اخبرنا منصور محمد بن حسين بن المقدم المقوم قال اخبرنا ابو طلحه عن قاسم بن ابي المنذر الخطيب قال اخبرنا ابو الحسن علي بن ابراهيم بن سلمه بن بحر القطان قال اخبرنا ابي اخوان بن كهان امام الحجه ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القصري المتوفى سنه 73 ومئة من الهجره اس پر بھی حضرت کے نوٹ حضرت ان کو رحمۃ اللہ دیکھتے ہیں کیا کرنا چلے آگے ابھی معطا تک پڑی آگے یہ مسلم دارمی کی اجازت ہمارے حضرت شاہ علی متا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اوپر سے تھی شیخ حسین محسن انصاری سے یمن کے بڑے عالم تھے تھے تو سلفی لیکن ہمارے قابل سے بھی تعلق تھا اس لیے حدیث و علماء وہاں میرے پاس آتے ہیں کہ یہ سند ان کے ملے سے مل جائے سمجھے آپ نے یہ بتاتا ہوں اور یہ عجیب ہے وہ آ رہی ہے جی، علامہ عابد السندی نام سنا آپ کا یہ حضرت شیخ عبد الغنی مجدی رحمت اللہ علیہ کے شیخ اپنے زمانے کے مدینہ شریف کے سب سے بڑے عالم ان کے تین شیوخ سلفی ہیں ایک تو محمد شیخ محمد عبد الوہاب کے صاحبزاد عبداللہ ایک سگانی ہے ان کے صاحبزادے ان کا نام عبد اللہ ایک اور تینوں سلفی ہیں لاکن لاکن آپ سندھی سارا حنفی ہیں نواب صاحب نے لکھا ہے تو اس میں حضرت سیون غریب حضرت سیون عجیب ان کے ان کی کتاب ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے سب علماء المواحب الطیفہ المواحب الطیفہ شر ہے مسلم نام ہے ابھی حمی نام ہوتا ہے دیکھیے اور یہ مجھے علامہ کشمیری مولانا شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سزیر کی آپ نے تقریر خالی میں اسے دیکھ کر میرے دل میں دائیں پیدا ہوئی کتاب لانی ہو گئی بڑی محنت سے اس کے مجھ سے ملے اس میں کچھ صفات ایک دم غائب مل ہی نہیں رہتے بالکل چل دی دھوپ میں گیا مدینہ منورہ میں تلاش پوری کتاب ساتھ بھی چکی بہت مقدم لکھا میں لکھا کہ صحیح ان عجیب لاکن اللہ توفیق سارا مدد حنفی علماء نے جن کتاب کو سننا مقدم ہے مدینہ میں چھپی له سند عالي وثلاثية أكثر من ثلاثية البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم وقول الإمام مالك رحمه الله يرويه شيخ محمد سعيد بن بالسند وأبي إلى زكريا عن الحافظ بن حجر عن مسلم عمر عمر بن حسن بن هويلة إبراهيم عن عيسى الدين أحمد بن إبراهيم بن عمر الفاروقي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن أبي حاتم أبي الفضل بن نسيب قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن محمد بن دور سے آئے تھے جن کا قصہ ہاتھی کا مشہور ہے بعض اب آپ چھوٹ گئے تھے ان کی شاگرد تلافی کی اللہ نے ان کی معطا کو شہرت دی انہی کی معطا کی شرح حضرت شیخ نے کیا جید المسالک نے کہ ویسے معطا کے سلاسن سے انیس تیس نسخے ہیں جس کو شاہ عبد العزیز صاحب نے بستان المحدثین میں بیان کیا سب سے اہم نسخہ کون ہے احیاب نے مسمودی کا لیکن ہمارے مولانا عبد الحی صاحب جھگڑے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سب سے اہم نسخہ امام محمد جو آ گیا رہا معطا امام محمد حضرت صاحبان اس کی انہوں نے تقدیم بیان کی ہے اور یہ اپنے بھیا مخلوطی کے نسخے پر مثال فرما پڑھ لیجیے میرا کہتا ہوں يا ان المسلم محمد بن ابي عن شعائر محمد بن الطهراني عن ابي اسماعيل على الفضل بن عبد الله بن بطي اسماعيل على الفضل احمد بن حسن بن غيرون وابي حسن علي بن حسين بن ايوب قال اخبرنا عبد الله عبد الوهاب بن محمد بن جعفر المؤدب قال اخبرنا به ابو علي بن محمد بن محمد بن حسن الشواب قال حدثنا به ابو علي بشر بن موسى بن صالح الاسدي قال حدثنا به ابو جعفر نعم احمد نعم بن محمد بن بحار النسبي قال اخبرنا به الامام الحجه الهرام صاحب ابي حنيفه محمد بن حسن محمد بن حضرت شیبانی کے نسخے کو ترجیح دی ہے تین سال امام مالک کی خدمت رہے ہیں اور انہوں نے مرتب کیا مانا عبدالحی صاحب کو شراب ہے جن کی نسخے فضیلت ہے کہ شرح لکھی تاریخ المجد شرب رواج امام محمد اس کی ناطین سب سے پہلے تحقیق اسی کی ایچ ڈی کے بعد القبیر اور یہ کتاب آٹھ مرتبہ چھپ چکی اور آٹھ مرتبہ چھپ چکی ہے مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کمال اپنے کمالات پورے دیکھے ابو الدہ مرحوم کا مقدمہ بھی اس پر ہے وہ بہت اہم وہ کتاب تھی اس میں کر کے اہم اور یہ لے گئی جد المسالی اور جد المسالک کی اور بد المجہود کی جو ہم نے یہاں تو چھٹی لے کے گئے تھے کیا لیکن دونوں کتابیں جو چھپی اس میں اتنی پریشانی ہوئی کہ بہت غلطی اب باوجود میں تو بیس ہزار تھی ہوں بیس ہزار غلطی رکھی ہوئی اور بد المجہود میں چار ہزار تھی نقد آیا تو مولانا علی میاں نے کہا کیا کرتے ہیں نظر ثانی کرائی اسے پھر نظر ثانی کی اس نے اضافہ کیا بڑی محنت کی ہے سالوں لٹکے رہے محنت کی برکت سے یہ صحت بھی چلی جائے اب وہ اوجز کا اتنی شہرت ہو گئی ہے کئی کئی نسخے اوجز کے جسے کو موسوع ہے توم عربہ کے مذاہب کا موسوع ہے علماء مالکی اب بھی علماء سعودیہ کہتے ہیں کہ بعد مذاہب میں احمد ابن حمبل کے نہیں پاتے لیکن اسی کتاب میں ملتے ہیں اوجز اٹھارہ جتم چھٹی اور اس کا ترکی کی حکومت آیا ہے خط میرے پاس آیا کہ ہم ترجمہ کرنا میں شرط یہ کہ تین نسخہ لوں گا لیکن کہیں غلطی نہ ہو یہ بات ہے انہوں نے کہا نہیں پوری لجنا بنا رکھی ترجمہ ترکی زبان بھی اس کا ہو رہا اللہ تعالیٰ کرے قبول حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو خوشی حاصل ہو انہوں نے فرمایا ترکیز جب لکھا خط میں نے بد المجود کے لیے کہا تیرے خط نے ایک میرے شورہ پیدا کر دیا پچیس سال سے تک بد المجود کسی طرح چھپ بد المجود کئی کئی ایڈیشن چھپے اور عج کے چھپے ہیں ساری کتابیں اور بدل بخاری آئی ہے اور لوا مواوی لطیفہ آئی ہے مشکل کی شرح آئی ہے ساری کتابیں ڈیڑھ سو مجلد آئی بچے بہت پا رہا ہوں اور ابھی آگے سلسلہ طرح چل رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حدیث پہ باب رسول پر بیٹھنے پر اللہ خیر یہ اس کی برکات اللہ تعالیٰ بس اسی میں اکتفا کرنا چاہ رہا ہوں اس سے زیادہ اس کو گنجائش نہیں ہے تھکے ہوئے بھی آپ لوگ ہیں اور بقیہ کتابوں میں اجازت دے رہا دیر وجید حکومتوں کہ مشاعر الحرام اعظام رسول ضبط انتقام اللہ علنہ ویا یہ خدمت سنت نبی شریف و وہ بما جاء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دعا بڑی اللہ اور دوسری یہ ہے کہ میں نے آسانی میری ہے یہاں پر میں دستخط کر دیا فوٹو کر کے آپ لے لیں میں جی حدیث گئی حدیث سے پڑھی ہے جی، حدیث پڑھنا چاہ رہے ہیں تو حدیث اس سے پڑھ لیجیے اسے پڑھی چھوڑ دیجیے اس سے پڑھیے نا اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے رکھی پڑھی آپ پاس ہے نا دونوں زمین کا بھائی پڑھی چلو حضرت حمیدی اب سے حضرت حمیدی اور عبداللہ ابن زبیر یہ نسخے میں نہیں ہمارے حاصل نسخے میں ہے اصل بخاری میں نہیں آگے چلیے پڑھی مجھے کچھ کہنا پڑ جائے گا امام بخاری نے پہلے فقرے کو حض کر دیا ہے من کا حضرت اللہ رسول بجت اللہ اللہ رسولی یہ فقرہ حذف ہے اور تمام نسخوں میں سارے نسخے سے خالی اور ہاں، یہاں تک کہ حافظ جس نسخے میں کہا جا رہا ہے کہ موجود ہے وہ حافظ ابن حضر کے شیخ کا ہے لیکن حافظ نے تسلیم نہیں کیا اگر وہ تسلیم کرتے تو فتح الباری میں اس کا ذکر کرتے بلکہ فتح الباری میں انہوں نے کہا کہ محضوفہ ہے اور امام بخاری نے توازن حذف کر دیا اس پر مولانا بر عالم صاحب نے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرکز مدینہ منورہ میں سوال کیا کہ حضرت امام بخاری صاحب مرتبہ حدیث کو لائے ہیں شروع میں محض کر دیا توادون کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام بات سمجھ نہیں آئی توادون کیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ امام بخاری توادن تاکہ یہ نہیں سمجھا جائے کہ اپنا تذکیہ کر رہے ہیں یہ حد فرما دیا حضرت نے فرمایا کہ جلب منفاط ایک دفع مذرت ہے امام بخاری نے چاہا کہ پہلے دفع مذرت کرے پھر جلب منفاط میں نے اس کو بدلا دیکھو تعبیر وہی حضرت شیخ کی تعبیر ایک تخلیہ ایک تحلیہ تخلیہ کو امام بخاری نے مقدم کیا تخلیہ سے تخلیہ قلب کو پاک کرو ہر گندگی سے پاک کرو تب تخلیہ ہوگا نا دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی تو ایک بات یہاں پھر ابھی پڑھ دیا تو سن لیجیے بیٹھیے پڑھنا پڑے گا تھوڑی دیر یہاں یہ عروج حدیث کے سلسلے میں قصہ جو وہاں مہاجر میں قیس کا بیان کیا جا رہا ہے تو کہ وہ شادی کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی کیا صحابی شادی کے لیے ہجرت کرے گا کہ بھائی ملا علی قاری نے اس کی طرف اشارہ کیا بڑی دقیق بات کہی ہے یعنی ہجرت تو ان کی اللہ اور رسول کے لیے تھی لیکن ہجرت میں انہوں نے شامل کر لیا تھا شادی کو ان کی شان سے بعید تھا من قبیل حسنات الوار سیاد المقربین کے بنا پر ان پر تبی کی گئی تم جیسے جگہ یہ کہیے گا یہ تحقیق ہمارے علماء کی اور اس کے بعد پھر یہ نہیں تبی کا انداز کیسا ہے نرالا ہے یہ نہیں کہ تم ایسے ہو ممبر پر کہا کہ آج مخاطب سمجھ لے کہ مجھے کہا جا رہا ہے چلا آگے آگے چلیے جی۔ اور یہ یہ بار بار دہراتے ہیں جانتے ہیں ایک حدیث کو سات مرتبہ لائے ہیں ایک حدیث کو باری کے حدیث کو بائیس مرتبہ نقل کیا ہے حضرت نے کہا کہ بخاری عاشق رسول ہے عاشق جب معشوق کے چہروں کو دیکھتا ہے نیا نیا جلوہ نظر آتا ہے عاشق جب معشوق کے چہرے کو دیکھتا جل نئے نظر نظر جب کیا نیا نیا جلوہ نظر رہا ہے ہر بروج نیا لیتا لیتے چلیے آگے بڑھیے پڑھنا چاہیے ایسا پڑھے تو سمجھ میں آئے ایسا آئے کچھ سمجھ میں کیا پڑھنا ہے تھوڑا قديم الامتلاك قال حدثنا فتح عن ابن بريده ان يحيى بن قال كان اول من قال في القدر بالبصر مع اول من قال معنا ايش معناه اول من قال اول من انكر القدر في البصره معبد الجهني قد قتل نعم تفضل یہ باہر سے نظر آ رہا ہے نہ اندر کا تالا ہے تعبیر کیسے ادب لغت کے لحاظ سے بھی صاحب کرام کی زبان وہ کیسا ہے حدیث میں کیا مزہ ہے پڑھیے شديد سواد شعر لا يرى عليه فرصة ولا يعرف منها أحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رقبت ہے سے یہ توجہ جو کی گئی ہے کہ آپ کو ملایا تھا آپ نے کو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رقبے ملا کے اس طرح کیسے بتائے ادے اعلیٰ ادے اعلیٰ ادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رواج میں ہے استقبال پیدا ہوا تاکہ سنیں جو گفتگو ہو رہی ہے چلیے وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان سمع اليه سبيلا قال صدق قال معلمنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ثم قال لي عمر أتدري من السائل قلت والله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بأسانه فالمتصل إلى الإمام أبي داود رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن الحارث قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب المذهب فعاد بأسانه فالمتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا الله بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم بن أبي قال حدثنا قال حدثنا أبي إسرائيل بن سعيد بن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير قبول أو قال طهور ولا صدق من غلول بأسانيد المتصل إليه محمد سيد رحمه الله قال أمرنا بن سعيد قال كان لزهير بن سلمان عن يزهر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يده في وضوءه أو قال في وضوءه حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بأسانيد المتصل المنزل اليهما عن بصالح الولد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فخذوه وما نهيتم عنه فانتهوا وفي حديث المتسيد الامام الذهبي الله قال عن محمد بن يوسف عن اسمه عشر روايه عن بلال بن قال رجل يا رسول الله اي يؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهليه قال من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما كان عمل في الجاهليه ومن اساء في الاسلام عوقب بالاول والاخر کون سی کتاب کون کتاب کون سی ہے اس کی طرح نہیں ہاں چلیے بڑی کون سی کون سی حدیث ہے جی سے بهذه الأسانيد وبأسانيد الشيخ محمد سيد السنبلي نقول الله سبحانه وتعالى الله يغفر الله www.attableague.com, the reviver of